وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار کا فرما برداری سے جواب دیا ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے